الحم ہاں، اللہ ہاں۔ آواز آ رہی ہے جی ایک ساتھی نے کوشچن کیا تھا کل کے حوالے سے کل جو میں نے بات کی تھی اسی کے حوالے سے کہ کوشچن یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے اوپر کتنا یقین انسان رکھے کوئی کام کرتا ہے چاہے ناممکن ہی کام ہو اللہ تعالیٰ تو ہر کام کو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی کام ممکن ناممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا اسباب کے اوپر کتنا یقین رکھنا چاہیے اسباب پہ کتنا یقین رکھنا چاہیے دیکھیں اسباب کا اختیار کرنا یہ شریعت کا مطلوب ہے اسباب کا اختیار کرنا ہر آدمی کی مختلف کیفیت ہوتی ہے کوئی آدمی کس طرح کا ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں وہ اگر اسباب کو نہ بھی اختیار کریں تو ان کے دل میں ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن جو ہماری طرح کے کمزور لوگ ہیں ان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے ہماری طرح کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے اسباب اختیار کرے لیکن یقین اس پہ نہ ہو اسباب کے اندر جو اثر آئے گا وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئے گا اللہ کے حکم سے آئے گا ایسا نہیں ہے کہ اسباب بذات خود اثر رکھنے والے ہیں جیسے چھری جلا کاٹتی ہے لیکن اس کا کاٹنا اللہ کے حکم سے ہے جہاں پر وہ اللہ تعالی کا امر اٹھ جاتا ہے اس چیز سے تو وہاں پر چھری کاٹنا چھوڑ دیتی ہے آگ جلانے والی ہے لیکن جس وقت اللہ کا امر اس سے اٹھ جاتا ہے تو آگ جلاتی نہیں ہے جیسا کہ آپ سنتے رہے ہیں معجزات جو ہوئے ٹھیک ہے حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے لگے ذبح کرنے لگے تو چھری نے چلنا چھوڑ دیا اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا وہی آگ ہے جلانے والی ہے لیکن اللہ کا امر گیا اسے تو اس نے جلانا چھوڑ دیا تو ایسے ہی اسباب اختیار تو کرنے چاہیے لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے اسباب چھوڑنا جائز نہیں ہے کہ ہم اسباب چھوڑ دیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح بعض لوگ اس چیز کو کر دیتے ہیں کہ جی اسباب کو چھوڑ دیں اسباب کو چھوڑ دیں نہیں اسباب کو اختیار کریں یقین اس پہ نہ رکھیں یقین نہ رکھیں ایسے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو بیمار ہوتے ہیں ایک جیسی بیماری ہوتی ہے دوائی بھی ڈاکٹر ایک جیسی دیتا ہے لیکن ایک ٹھیک ہو جاتا ہے ایک مر جاتا ہے ایک ٹھیک ہو جاتا ہے ایک مر جاتا ہے دوائی وہی ہے بیماری وہی ہے سب کچھ اسی طرح ہی ہے لیکن ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کا امر شامل تھا اس دوائی نے اثر کیا اور ایک میں اللہ تعالیٰ کا امر شامل نہیں تھا تو دوائی نے اثر نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ اسباب کو اختیار کرے آدمی اور اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک عرابی آئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا ویسے ہی چھوڑ کے توکل کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو پہلے کھلا چھوڑ دو بس یہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں بس ٹھیک ہے یہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا پہلے اپنی طرف سے جتنا آپ کے اختیار میں اتنا آپ نے کرنا ہے باقی اس سے آگے کا کام جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے تو جس کو ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں ٹھیک ہے جی تو آج ہم اپنا شروع کرتے ہیں پھر آگے چار رکو ہمارے ہو چکے ہیں سورہ یونس کے آپ پانچواں رکو شروع کرنے لگے ہیں اس کا خلاصہ پہلے سن لیجئے کہ خلاصہ کیا ہے وہی چیز میں آپ کو جو بتاتا رہا کہ مکی صورتوں کے اندر تین قسم کی باتیں تین قسم کے جو اساسی مضامین ہیں وہ بیان ہوں گے توحید رسالت اور آخرت مکی صورتوں کے اندر خاص طور پہ ابھی تک آپ جتنے چیز رکو دیکھ کے آئے اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی توحید رسالت اور آخرت ہی کے بارے میں کیا جا رہا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خطاب ہو رہا ہے بار بار خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے ٹھیک ہے پھر آگے یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک اس کا پس منظر سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبلیغ فرماتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس کا درد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین پر آ جائے یہ کافر مشرق لوگ ہیں یہ اسلام قبول کر لیں اللہ تعالیٰ کے اوپر توحید کے قائل ہو جائیں آخرت کے ماننے والے ہو جائیں میرے اوپر ایمان لے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس میں رہتے تھے کہ ہر وقت ان کی فکر ہر وقت فکر رہتی تھی تو بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اتنی فکر نہ کیجئے یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں کہیں ہلاکت میں نہ ڈال لیں ان کے لیے اس طرح یہاں پر بھی یہ بتایا جائے گا کہ آپ یہ اگر آپ کی تقریب کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا جو عمل ہے وہ تمہارے لیے ہے اور میں جو عمل کر رہا ہوں وہ میرے لیے ہے ٹھیک ہے جو جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس سے بڑی ہو اور جو تم کرتے ہو ٹھیک ہے جو تم کرتے ہو میں اس سے بڑی ہوں جو میں کرتا ہوں تم اس سے بڑی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ سارا کا سارا یہ چیز بتائی جائے گی پھر آگے یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ کافر مشرقین لوگ آپ کی بات سنتے تو ہیں بظاہر طور پہ بظاہر طور پہ بڑے کان لگا کے سنتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ یہ لوگ بہرے ہیں بہرے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقت کان کان ہی سنتے نہیں تھے بظاہر سنتے تھے لیکن ان کے جو دل کے کان تھے یعنی جو دل سے کسی چیز کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنا یہ اس لحاظ سے بہرے ہو چکے ہیں آپ کو دیکھتے بھی ہیں بظاہر آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کی جو دل کی آنکھیں ہیں وہ کیا ہیں اندھی ہیں تو یہ سارا کا سارا اس یہ آگے یہ چیز بتائی جائے گی پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر ظلم نہیں کرتے کسی چیز ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے جو بھی انسان کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اسی لیے قیامت کے دن قیامت کے دن کوئی آدمی بھی اللہ کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ہدایت تو ہم کیسے ہدایت قبول کر لیتے آپ ہی نے جب ہدایت نہیں دی تو ہم کیسے قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ کے سامنے کہ آپ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم کیسے جیسے دنیا میں کہتے ہیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی جب اللہ تعالیٰ ہی ہم نہیں چاہتے ہماری نمازیں کو نمازیں نہیں چاہتے تو پھر ہم کیوں نمازیں پڑھیں جا کے تو اس طریقے سے یہ ایک تو قیامت میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکے گا اور دنیا کی زندگی کیا ہے کچھ بھی نہیں مختصر سے زندگی جیسے حضرت ابھی فرما رکھنا کہ دیکھو ٹھیک ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ چھوٹی سی زندگی ہے جب انسان آخرت میں جائے گا تو سوچے گا کہ میں دنیا کی زندگی گزاری کتنی سی ہے تھوڑی سی چند سیکنڈ کی زندگی ایسے لگے گی جیسے کہ تھوڑی سی دیر تھوڑی سی دیر جو ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایک آدمی کی زندگی سو سال کی زندگی بھی ہو سو سال کی زندگی دنیا میں گزارے تو یہ قیامت کے دن کے مقابلے میں قیامت کے دن کے مقابلے میں تقریباً ڈھائی منٹ کی زندگی بنتی ہے سو جی۔ سادہ زندگی بھی ہو تو ڈھائی منٹ کی تو ایسے ہی جب انسان دنیا سے ہو کر جائے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں تو تھوڑی سی زندگی گزار کے آیا تھا جیسے کہ بندہ باہر نکلتا ہے واپس آتا ہے مثلا دروازے سے میں باہر گیا واپس آ گیا تو ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے پہچانتے بھی ہوں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ لمبا عرصہ گزر جائے گا تو آدمی بھول جاتا ہے شکلیں چینج ہو جاتی ہیں انسان ہوگا تھا بڑا عرصہ ہو گیا تو ایسا بھی نہیں ہوگا تھوڑی سی دیر ہوگی ایسے ہی گزرے گا جیسے کہ دنیا میں تھوڑی سی زندگی رہے تھے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے تو وہ لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہوں گے تو جو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھتے ہوں گے تو وہ لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہم جو کفار کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کفار ہیں یہ ان کو جو ہم دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہوگا نا کچھ تو ہم آپ دکھا دیں گے یعنی آپ کے یعنی آپ کی زندگی ہی کے اندر کچھ علاقے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کافی فتوحات ہو گئی تھیں کافی زیادہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تو بہت فتوحات ہوئی ہیں بہت زیادہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی امیر معاویہ تو اس کے بعد بھی ہوئی ہیں تو جو کچھ ان کفار سے کہا گیا ہے کہ جو ان سے وعدے کیے گئے نا عذاب کے تمہیں دنیا کے اندر اس طریقے سے ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ تو ہم دکھائیں گے دنیا ہی کے اندر اور کچھ کیا ہوگا وہ تو اس کے بعد ہوگا تو دنیا کے اندر بھی عذاب کا وہ ہے لیکن اگر یہ دنیا کے اندر تھوڑا بہت عذاب چاہیے رکھ لیتے ہیں یا بچ بھی جاتے ہیں تو آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے آخر قیامت کے دن یہ مشرقین ہمارے پاس ہی آئیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے اللہ کو تو پتا ہے یہ کیا انسان کیا کر رہا ہے اور ہر کوئی بھی امت کوئی بھی امت تھی تو اس کے پاس رسول آیا یعنی اللہ کا پیغام لینے دینے والا کہ اللہ کا پیغام یعنی اللہ تعالیٰ لانے والا ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے ٹھیک ہے اور جب کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام رساں آ جاتا ہے یعنی پیغام دینے والا آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جاتا ہے اور کسی آدمی پر ظلم نہیں کیا جاتا ظلم نہیں کیا جائے گا اس لیے ہر انسان کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہوا ہے کہ اس کو ہدایت کی بات پہنچ جائے کسی نہ کسی طریقے سے اور وہ پہنچتی ہے یہ مشرقین لوگ جو تھے یہ استحجا مذاق کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں سے کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو تم لوگ جو باتیں کرتے ہو قیامت کی قیامت کی یہ کہ وعدہ ہے قیامت کا وہ کب پورا کب ہوگا تو اس طرح کی وہ بار بار آ کے سوال کیا کرتے تھے جس طرح تیسواں پارا بھی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو کیا اما یہ تصا کہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس بڑی خبر کے بارے میں تو یہ بار بار اسی قسم جان بوجھ کے عمل کرنا مقصود نہیں تھا عمل کرنا مقصود نہیں آ کے ویسے کہ مذاق کے لیے کہ اچھا جی وہ آپ قیامت کی باتیں کرتے ہیں تو قیامت کب آنی ہے ٹھیک ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہے میں تو اپنے لیے نہ ضرر رکھتا ہوں نہ نفع کی وہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ مجھے پہنچانا چاہے اگر اللہ مجھے نفع پہنچانا چاہیں گے تو مجھے نفع پہنچے گا اگر اللہ ہی کی طرف سے کہیں اگر ضرور کا ہوگا تو تب مجھے ضرور پہنچے گا تو میں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں ٹھیک ہے تو ہر امت کے لیے ایک مقرر مدت ہوا کرتی ہے مقرر مدت ہوا کرتی ہے جب وہ مدت آ جایا کرتی ہے تو وہ نہ تھوڑی سی مؤخر ہو سکتی ہے اور نہ وہ جلدی ہو سکتی ہے یعنی جس طرح آنا ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے ایک سیکنڈ نہ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کو بتایا جائے گا اسی طرح ہی آگے یہ بتایا جائے گا کہ اگر تمہارے اوپر عذاب سمجھو اللہ تعالی کا عذاب آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت ٹھیک ہے تو پھر تم یہ جو ہے نا تم اس کو جو اگر تمہارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو کیا یہ عذاب کو تم اتنی جلدی کہہ رہے ہو قیامت کا یہ عذاب کب آنا ہے قیامت کا دن آنا ہے تو کیا یہ اتنی ایسی چیز ہے کہ اس کو اتنی اشتیاق کے ساتھ اور اتنے شوق کے ساتھ طلب کیا جائے کیا یہ ایسی چیز ہے کہ تم عذاب کو بڑا بار میں پوچھتے ہو تو یہ کوئی ایسی چیز ہے ٹھیک ہے کہ مجرم لوگ اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ بھائی لے آؤ لے آؤ عذاب لے آؤ تو کیا واقعی یہ شوق والی چیز ہے کہ اتنا بندہ شوق کے ساتھ کہے کہ جی عذاب آ جائے ٹھیک ہے تو جب عذاب آ جائے گا ٹھیک ہے تو تب کیا تم قیامت کو مانو گے یعنی ابھی تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ابھی مان لو ابھی ایمان لا سکتے ہو جس وقت عذاب آئے گا اس وقت مانو گے ٹھیک ہے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ابھی مانا ٹھیک ہے اور تم اس کی جلدی کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ اب چکھو پھر عذاب تم چکھو عذاب کو ٹھیک ہے تو یہ جو اور کیا ان کو دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اسی کا ان کو بدلا دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا ایک خلاصہ تھا اب دیکھیے بسم اللہ و ان کس ربو کا کس ربو کا ٹھیک ہے جی اچھا جی آیت ایٹین سے ترجمہ تو آیت نمبر ایٹین اینڈ سے اللہ یہ تو بہت پیچھے آپ چلے گئے صحیح چلیں وہ دیکھ لیں یہ ان کی جو ہے میں تھوڑا سا یہ کر لیتا ہوں کہ یہ کہاں تک دوہرانا ہے کہاں تک دوہرانا ہے مجھے یہ بتا دیجیے کہاں تک دوہرانا ہے ترجمہ حفیظ بھائی بتا دیجیے پورا کا پورا دوہرا دوں وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا پھر اس کو یہی تھا کہ ہم تھوڑا تھوڑا مختصر کر کے کچھ تھوڑا آج کل کچھ کل ہو جائے اس طریقے سے یہ دو آئے دو آیت کے اینڈ تک اچھا اینڈ اینڈ کے ٹھیک ہے چلیں یہ دیکھ لیں گے عبد الرحیم اللہ یہ اوپر سے دیکھیے ویا بدون اللہ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ٹھیک ہے ویا بدون عبادت یعنی من دون اللہ سے کیا مطلب اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کس کی عبادت کرتے ہیں آگے بات آ رہی ہے مالا یزور ولا ولاحم ان معبودوں کی یعنی ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو یزر مالا یزور جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ولا ین اور نہ کوئی ان کو فائدہ دے سکتے ہیں وہ یقینا اور یہ کہتے ہیں ہا الا شفا ان یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں یعنی بتوں کا کہتے تھے کہ بھائی یہ بت اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے کل اب یہ کہا یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے نا آپ یعنی آپ کہیے ان سے اتو نبی اون اللہ اتو نبی اون اللہ اتو نب کا مطلب ہے سوال کے اتو نبی یعنی حمزہ استحفام ہے سوال کے لیے ہے ٹھیک ہے اتو نبی اون اللہ بیمالا یا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو اتنب اون اللہ کہ کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو بیما یعنی اس چیز کے ساتھ لا علم سماوات ولا عرض جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ٹھیک ہے یعنی اللہ کے ہاں تو اللہ یہ لوگ سفارشی ہے ہی نہیں ہے تو گویا کہ تم اللہ کو یہ خبر دے رہے ہو کہ یا اللہ یہ کیا ہے یہ ہمارے سفارشی ہیں تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو علم کے اندر تو کوئی بھی یہ جو بت ہیں یہ تو تمہارے سفارشی کوئی نہیں ہے تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ یہ جو ہیں یہ سفارشی ہوں گے تو اتنب بھی اون اللہ کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے یا علوم سماوات فل عرق نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ٹھیک ہے صبح نہ سبحانہ پاک ہے وہ ذات یعنی پاک ہے سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک یعنی سبحانہ اللہ پاک ہے کس چیز سے وطلا اور بلند ہے اما یشرکون اما یشرکون ان کی مشرکانہ باتوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارے کیا ہیں شفیع ہیں شفا ہیں سفارش کرنے والے ہیں تو اللہ ان سب سے بلند اور پاک ہے اللہ کے ہاں یہ بت وغیرہ کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ گئی یہ اتنی سی وہ تھی ٹھیک ہے جی ہوگی اب چلیے ہم آ جاتے ہیں چوتھے رکو کے پانچواں رکو جو ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ آ گیا کس زبو کا ان کس زبو کا آ گیا کس زبو کا کس زبا کیا مطلب تقسیب کرنا کس زبا تقزیب کرنا جھٹلانا ٹھیک ہے پھر لی عملی میرے لیے میرا عمل لی عملی میرے لیے میرا عمل ولا کم امل ٹھیک ہے امل تمہارے لیے تمہارا عمل ٹھیک ہے یہ تو اس کا وہ ہو جائے گا آگے ہے ان تم بری اونا بری کا مطلب ہے نا بری ہیں جی آپ بری ہیں یعنی آپ اس سے بری ہیں کہ آپ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے اس بارے میں ٹھیک ہے تو دیکھیں لفظ وہی استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ ترجمہ دیکھیے ان کا وہ ان کا ضبو کا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہیں جھٹ لائیں فکل تو تو ان سے کہہ دو لی کم عمل میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے ان تم بری املو ان تم بری اون املو ٹھیک ہے جو کام میں کرتا ہوں مما لوگ کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ان تم بری اونا یعنی اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے مما عام جس جو کام میں کرتا ہوں وہ انا بری ام مما تعملون اور وہ آنا بری اور میں بھی بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو یعنی تم تمہارا عمل تمہیں فائدہ دے گا میرا عمل مجھے فائدہ دے گا تمہارا عمل تمہیں ہی نقصان دے گا اور اگر خدا نخواستہ کوئی میں ایسا کام کروں تو وہی تو ہر آدمی کو کیا کرتا ہے اس کا عمل فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ نیکی کرو گے اپنے لیے کرو گے گناہ کرو گے اپنا نقصان کرو گے میرا کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ آ گئی آگے چلیے یس تمیونا یس تمیونا سے مراد ہے کہ سننا اجتماع اجتماع سننا کے ساتھ یعنی اجتماع ٹھیک ہے کان غور سے غور سے سننا اجتماع آ جائے گا ٹھیک ہے سم سم کسے کہتے ہیں سما سما اسم یا سم جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اسم کہتے ہیں بہرا بہرا ٹھیک ہے ڈیف ڈیف جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو یعنی نہیں جو سن نہیں سکتا تو بہرے کو کہتے ہیں سم ٹھیک ہے اسم جو ہوتی ہے وہ واحد ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اس کی سم جیسی جمع آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں سم من بک من تو سم کیا ہوتا ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے ڈیف اس کو کہا جاتا ہے اب دیکھیے ومین ہوم میں یونا اونا کا ومین ہم اور ومین میں مئی اونا الیکا اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میں میس علیہ کا جو تمہاری باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں میں میس علیہ کا یعنی بظاہر طور پہ لگتا ہے کہ کان لگا کر سن رہے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے مگر کیا ہوتا ہے دل کیونکہ ان کا ظاہری بات ہے دل کیا ہے بہرا ہے ٹھیک ہے دل میں طلب نہیں ہے تو کیا ہوگا آگے اللہ کہتے ہیں افانتا تس میں سم افانتا تسم و سما ولو کانو لا یا تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے افانتا تسم و سما کیا تم بہروں کو سناؤ گے سم یہ جمع ہے اچھا یہ کیا یہ جمع ہے سم اس کی واحد کیا ہوتی ہے اسم حمزہ فوڈ اور میم اسم ٹھیک ہے تو اس کی جمع کے آگے سم تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے ولو کانو لا یا کلون چاہے وہ سمجھتے نہ ہوں چاہے وہ سمجھتے نہ ہوں یعنی دل سے سنتے نہیں تھے دل سے نہیں وہ مانتے تھے کان سے سن لیا لیکن دل ان کا ماننے کو تیار نہیں تھا تو اللہ نے وہ کیا کہہ دیا ان کو بہرا ہی کہہ دیا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں نا کوئی بات ہم کرتے ہیں لیکن اس نے غور سے سنی نہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو تم بہرے ہو یعنی بات کرتی ہے تو مطلب یہ کہ تم نے غور سے کیوں نہیں سنا غور سے کیوں نہیں سنا تو یہ مطلب ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا پرانے پاک کو محاورے سے سمجھیے پرانے پاک کے اندر جو محاورات آتے ہیں ان کو بھی سمجھیے کہ جو جیسے کیا ہے ہم جس طرح عام زبان میں استعمال کرتے ہیں نا ایک آدمی سن رہا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے سنتا ہے لیکن جب اسے سنا اور اس رہا عمل نہیں کیا کہتے ہیں یار تم نے یہ کام کر لیا وہ کہتا نہیں جی نہیں کیا تو کہتے ہیں تم بہرا ہو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تو عمل کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو یہ تھا اس کے اندر آگے چلیے یون ضرور نظر جس کو نظر دیکھنا تو ینظرو دیکھنے سے ہے ٹھیک ہے تہدی ہدایت سے ٹھیک ہے نا تحدی ہدایت وہی جو میں نے کہا تھا ہدایت المیا کس کو کہتے ہیں اندھوں کو اندھا ٹھیک ہے نا تو اندھا اس کو کیا کہیں گے تو یہ جمع ہے ٹھیک ہے نا آما آما جسے کہتے ہیں مفرد ہوتا ہے آما آما کیا ہوتا ہے اندھا تو امیا کیا آ جائے گا اس کی جمع ہے کہ اندھے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیے یہی بات آگے چل رہی ہے کہ کیا تم ومین میں یا کا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں افا انتا تہ دل ٹھیک ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے ولو کانو لا یوب چاہے انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا ہو یعنی ان کو کچھ بھی دیکھنے کا لا یوب یعنی وہ دل سے دل کی آنکھیں ان کی اندھی ہیں دل کی آنکھیں اندھی ہیں وہ سننے کے لیے یعنی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہدایت کو مان چکے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے لیکن کیا ہے دیکھتے جانتے بوجھتے بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تو یہی بات ہے اللہ ان کو اندھا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہوتا یہ ایک بچہ ایک بچہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہتے ہیں تمہارا باپ ہے تمہارا باپ ہے کیا مطلب ہے بچے کو نہیں پتا میرا باپ ہے پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے لیکن بچہ اس کا جو تقاضا تھا باپ ہونے کا جو ادب تھا اس پہ عمل نہیں کر رہا تو گویا کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تو کہتے کیا کہتے ہیں تمہارا باپ ہے پتا ہے تمہیں تمہارا باپ ہے کہ یعنی تمہیں چاہیے کہ تم ادب سے بات کرو اپنے باپ کے ساتھ تو ایسے ہی ایک آدمی جو سنے ہدایت کو اور عمل نہ کرے تو گویا وہ کیا ہے بہرا ہی ہے اور ایک آدمی ہدایت کو دیکھے عمل نہ کرے تو گویا وہ کیا ہے اندھا ہی ہے کیونکہ اس نے جو سننے کا جو مقتضا تھا یعنی سننے کا جو تقاضا تھا یا دیکھنے کا تقاضا تھا کہ اس پر عمل کرنا اس پر عمل نہیں کیا اس لیے با محاورہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو کیا ہے گنگا ہے بہرا ہے ٹھیک ہے اس قسم کی جو ہے ہوگی بات آگے پھر وہی ایک وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہدایت نہیں دی تو پھر ان ان کا قصور کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہدایت ان کے اوپر جو بند کی گئی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بند کی گئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا کہ وہ ہدئی نہ ہوں نہ نے دو راستے کیا کر دیے یعنی دکھا دیے ہمیں دو راستے بتا دیے جانا چاہو اس پہ جاؤ اس پہ جاؤ تو جب وہ مہر لگائی جاتی ہے جیسے اللہ ختم اللہ علیہ کلو کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وہاں پہ بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر آخرت میں عذاب کیوں ہوگا کہ اللہ نے ہی مہر لگائی ہوئی تھی تو مہر کیوں لگائی گئی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے لگائی گئی تھی جیسا اس کی مثال سن لیجئے مثال ٹھیک ہے ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے تو اس کہتا ہے کہ بیٹے تجھے تو میں فیل کروں گا تجھے تو میں فیل کروں گا اس دفعہ تو تو اس دفعہ فیل ہوگا بیٹا وہ اس شاگرد فیل ہو جاتا ہے وہ وہ بعد میں اس کو وہ کہے کہ جی تو فیل کیوں ہو گیا تو وہ کہے کہ جی مجھے استاد صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹے تو تو فیل ہوگا تو تو فیل ہوگا تو میں جو مرضی کر لیتا استاد صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تو تو فیل ہوگا تو کیوں استاد صاحب نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا اور میں تیرے کیا کروں گا تجھے فیل کروں گا یعنی تیری حرکتیں ایسی ہیں کہ بغیر یہی ہے کہ کے اندر حل نہیں کر سکے گا انہیں فیل ہونا ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا ختم اللہ علیہ قلوب کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال نے خود کیا کی ہے اس کے اوپر انہوں نے جو اعمال کا سبب ان کے امال اس کا سبب بنے ہیں مہر لگانے کا ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ چیز ہے آگے دیکھیں ان اللہ لا یزلم بے شک کہ اللہ لا یزلم الناس شیئا اللہ تو مخلوق لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا یعنی ذرا سا بھی شیئن آ گیا نا تنوین آ گئی تنقیر کے لیے نکرا جو ہے شعی سا بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں ولا کن اناس ان لیکن لوگ ولا کن لیکن لوگ ان پوسا وہ کرتے ہیں اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں دیکھیں اللہ نے خود بتا دیا اللہ نہیں ظلم کرتے یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آگے یا شروع یا شر میں نے بتا دیا تھا شر کسے کہتے ہیں یعنی وہ جمع ہونے سے مراد ہے یا شروع جمع کرنا ٹھیک ہے کالم یل بسو لبیسا یل بسو ٹھیک ہے لبیسا بس ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے رہنا یلبس سے مراد کیا ہوتا ہے رہنا تو یہی مراد ہوگا کلم کلم گویا کے کلم کا ترجمہ کیا آ جائے گا گویا کے ٹھیک ہے نا کن لم یل بسو یہ اکٹھا ہو جائے گا سا آتن سا آتن کا مطلب ہے تھوڑی سی دیر جو ہوتی ہے تھوڑی سی دیر گھڑی ایک گھڑی ٹھیک ہے نہار سے مراد کیا ہوتا ہے دن نہار سے کیا مراد ہے دن ہے یتارفون یت آرفون پہچاننا ٹھیک ہے تعارف جسے ہم کہتے ہیں نا تعارف ہونا پہچاننا جو ہوتا ہے خسیرا خسیرا کا مطلب ہے خسارے میں ہو جانا نقصان میں ہو جانا ٹھیک ہے اور باقی آگے وہی ہیں ترجمہ باقی سب کا ترجمہ میں پہلے ان کا کرتا رہا ہوں آگے دیکھیے وہ یوگا یا شروح یو ما یا اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا ٹھیک ہے الم یل بسو اللہ النہار تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسا وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یل بسو اللہ من نہ تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یتا رفون نئی نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے قد خسر الزین قد خسر الزین کس بلقاء اللہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا خسر الزین قد خسر الزین کے گھاٹے کا سودا کر لیا کن لوگوں نے الزین وہ لوگ کز جنہوں نے جھٹلایا ٹھیک ہے اس کو بلقاء اللہ اللہ سے جا ملنے کو وما کانو محتدین اور جو راہ راست پر نہیں آئے وما کانو محتدین جو ہدایت پر نہیں آئے تو ان لوگوں نے کیا کر لیا گھاٹے کا سودا کر لیا کیوں گھاٹے کا سودا کر لیا ایک تو ہدایت پر نہیں آئے دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالی کی ملاقات کو جھٹلا دیا انکار کیا کرتے تھے نا کہ کیا ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ مکی صورتوں کے مضامین جو بتائے تھے تین اس کو سامنے رکھیے گا ٹھیک ہے تو یہ اسی چیز کی ہوا گئی اب آگے جو بات چلنی ہے یہی چلنی ہے کہ جو میں نے خلاصے میں جو بتا چکا تھا کہ بعض کو دنیا ہی کے اندر بتا دیا جا یعنی جو بعض تو جو نقصان ہوئے جو عذاب آئے کفار کے اوپر جو تکلیفیں پہنچی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بھی دیکھ لی اور فتوحات ہو گئی مسلمانوں کی اور بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتوحات ہوئیں تو جو بعد میں ان کو کچھ مشرقین وغیرہ کو جو نقصان پہنچے وہ کچھ بعد میں بھی نقصان پہنچا تو یہ سارا کا سارا ٹھیک ہے اور لیکن اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اگر آپ نہیں بھی دیکھ سکے وہ تو آخر میں انہوں نے آنا تو ہماری طرف ہی ہے جب یہ ہماری طرف ہی آئیں گے تو تب ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیے اما اما کا مطلب ہوتا ہے کہ اما کا مطلب یا ٹھیک ہے نا یہ آئے گا روف آتفا میں سے ٹھیک ہے نا روف آتفا واؤ فا سما حتہ اما او ام لا بل لاکن ٹھیک ہے نا واؤ فا سما حتہ اما او ام لا بل اتوا دس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ علم و نحب کی بالکل آخری وہ سطر ہے ٹھیک ہے حروف آتفا ٹھیک ہے حروف دو ہوم اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں او نہ کا یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں فائل بھر صورت ان کو آخر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے ٹھیک ہے سم اللہ پھر سم ہاں، اللہ شہید ان شہید ان علامہ یعلون پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کا پورا پورا مشاہدہ کر رہا ہے ٹھیک ہے آگے چلیے ولی کل امتن ٹھیک ہے یہ اب کو ترجمہ سارا آگے وہی ہے اس لیے اس میں نہیں ہے ولی کل امتن رسول ٹھیک ہے ولی کل امتن رسول اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے ولی کل امتن رسول ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے فائزہ جا رسول جب پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے قزیا یا نہ بالکش تو ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جاتا ہے وہ لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے یہ بھی بات ہوگی آگے بھی آسان ہے وہ یقول اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے یعنی یعنی مذاق کے طور پہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں متا حاضل واد ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے جو عذاب کا یہ وعدہ ہے نا وہ کب پورا ہوگا متا حاضل واد ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ان کن تم صادقین کا ترجمہ پہلے اگر تم سچے ہو تو وہ اللہ تعالی کا وعدہ جو ہے عذاب کا وہ کب پورا ہوگا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ عذاب جو آنا ہے جو کچھ بھی ہوگا نفع نقصان کا مالک وہ حقیقت اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں نفع پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نقصاناتے ہیں کوئی کوئی آدمی کے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے ساری کائنات مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ساری کائنات مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی پچھلے آگے دیکھیے کل اے علیہ اسلم آپ کہہ دیجیے لا املک لنفسی ذر ولا نفا ٹھیک ہے لا ام لنفسی نفسی کہ میں تو اپنی ذات کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ نقصان پہنچانے کا لا املک لنفسی نفسی کہ میں تو نہیں اختیار رکھتا اپنی نفس کے لیے ذروں والا نفع نقصان پہنچانے کا اور نہ کوئی نہ کوئی نفع پہنچانے کا اللہ اللہ مگر جتنا اللہ چاہے ٹھیک ہے لکل امتن اجل لکل امتن اجل ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے جا چنانچہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے ہاں۔ تو اس میں نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں یعنی پورا کا پورا جس وقت آتا ہے اور یہ آپ کو یاد ہوگا شاید میں نے اس جگہ کے اوپر آپ کو افلاطون کا قصہ بھی سنایا تھا ایک ایک کسی بیان کے اندر کہ افلاطون کے متعلق ٹھیک ہے افلاطون کا قصہ یاد ہے میں نے سنایا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ افلاطون نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بڑا بہت بڑا فلسفی تھا بہت بڑا فلسفی تھا اس کو پتا تھا کہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے تو نہ پہلے آ سکتی ہے نہ اس سے موخر ہو سکتی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ میری موت کا بانی ہے میری موت کا بانی ہے تو میں موت کا علاج کر لوں گا نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے جب اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوا کہ چل ٹھیک ہے اس کو بتا دیا گیا اس کو کہ موت فلام وقت آنی ہے اس نے کیا کیا کہ اپنے جیسے اس نے بہت سے بت بنا لی اپنے جیسے بالکل اپنی شکل کے اس نے سوچا کہ میری جیسے جب میری موت کا اہم وقت آئے گا تو میں بھی ان بتوں میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور جس وقت فرشتہ آئے گا تو میں بالکل خاموش کھڑا ہو جاؤں گا سانس روک کے کھڑا ہو جاؤں گا تو فرشتہ جب آئے گا تو دیکھے گا پندرہ بیس میری شکل کے بندے کھڑے ہوں گے بالکل تو وہ آ کے ٹٹولے گا کہ دیکھے گا کہ بھئی افلاطون حقیقی افلاطون کون سا ہے اور باقی جو ہیں بدھ کون سے ہیں تو اتنی دیر میں جتنی دیر میں وہ ٹٹولے گا اتنی دیر کے اندر وقت نکل جائے گا تو جب وقت نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پہلے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آ سکتی ہے این اس کا وقت مقرر ہے تو اتنی سی دیر گزر جائے گی اور میں بچ جاؤں گا وہ اس اس اس اس کی اپنی عقل فلسفی آنا ذہن تھے کے تو اب طرح نے یہ کام کر لیا جب کر لیا تو فرشتہ جس وقت موت کا آیا تو یہ جی اس اینڈ ٹائم پہ جا کے یہ بھی کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تو فرشتہ آیا تو اس فرشتے نے کہا تو نے تو کمال کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح افلاطون کون سا ہے اور اس افلاطون کے بت کون سے ہیں بہت کمال کر دی اس نے لیکن ایک کمی رہ گئی ایک کمی رہ گئی اسی وقت یہ بولا کہ کون سی کمی رہ گئی اسی وقت ہی بولا کون سی کمی رہ گئی تو پھر یہی کمی رہ گئی یہی کمی رہ گئی کہ ان ان کے کے اندر وہ بے جان ہے اور تو جاندار ہے کہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا یہی کمی رہے گی وہ بے جان ہے اور تیرے اندر جان ہے اور تو بول پڑا اسی وقت اس کی جان نکالی گئی ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ ہے پوری کی پوری تو موت کا وقت ایسا ہے کہ نہ وقت سے پہلے آتا ہے نہ وقت کے ہم کہتے ہیں نا بے برا گیا بے وقت کوئی نہیں مارا جاتا یاد رکھیں اپنے وقت میں مارا جاتا ہے جو بھی مارا جاتا ہے بے وقت کوئی نہیں ہوتا ہر بندہ جو بھی مرے گا وہ اپنے وقت پہ مرتا ہے ٹھیک ہے کسی کی عمر تھوڑی ہے کسی کی زیادہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں آگے دیکھیے کل اور آئی تم اتا کم عذاب بیاتن او نہارا ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آ جائے بیاتن رات کے وقت او نہارا یا دن کے وقت ٹھیک ہے تو ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ اور آئی تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت آ جائے یستا جلو یستا المجرمون ماضا یستاجل یستاجل کا مطلب ہے جلدی طلب کرنا ٹھیک ہے نا جلدی طلب کرنا ماضا یستاجل منہ المجرمون تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے جلد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ماضا اس میں کون سی ایسی چیز ہے یستاجل منہ المجرمون کہ جس کو یہ مجرم لوگ جلد طلب کر رہے ہیں کہ موت جب یعنی اگر اللہ کا عذاب آ جائے یہ بڑے شوق سے کہتے ہیں عذاب آ جائے آ جائے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کون سی ایسی بڑی شوق کی بات ہے کہ تم عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہو ٹھیک ہے پھر اظام اجاما وقا آمن تم بھی کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا آمن تم بھی تو تب اس کو مانو گے تب اس کو مانو گے آل آنا آل آنا ٹھیک ہے اب مانے وقت کن تم بھی تستا جرم حالانکہ تم بھی اس کی کیا کیا کرتے تھے جلدی مچایا کرتے تھے آل آنا یعنی کیا کیا کیا اب اب اب کرتے تھے تھے تم ہی لوگ وقت کن تم بھی تستا اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ تھا سم مکیلا غلام سم مکیلا پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے غلام جنہوں نے ظلم کیا زو کو عذاب الخل تو ہمیشہ کے عذاب کو چکھو ہمیشہ کے عذاب کو چکو ہل تج زونا اللہ بیما کن تم تقسیبون ہل تج زونا اللہ تم تو کیا ہوگا تمہیں کسی اور چیز کا نہیں صرف اسی چیز کا دیا جائے گا جو تم کماتے رہے ہو ہل تج زونا تمہیں نہیں بدلا دیا جائے صرف اس چیز کا جو کچھ تم کماتے رہے ہو آگے ویستم بے کا حق کن ہوا ویستم اونا کا یستم بے اس سوال کرنے سے ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں حقن ہوا کیا یہ آخرت کا عذاب باقی سچا ہے حقن ہوا کیا یہ عذاب باقی سچا ہے کل ای و ربی ای و ربی آپ کہہ دو میرے رب پروردگار کی قسم ای و ربی یہ بھی ہم نحب میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ای قسم جب آئے گا ای و ربی ٹھیک ہے ناف کے اندر انشاءاللہ وہاں پر بھی آئے گا علم و ناف کے اندر بھی آئے گا ای ٹھیک ہے ای یورپ بھی تو آپ کہہ دیجئے میرے پروردگار کی قسم ان نہ یہ بالکل سچ ہے وما تم بھی اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو یعنی یہ قیامت کا ذکر اس میں بیان کر دیا گیا ٹھیک ہے جی اب انشاءاللہ انشاءاللہ پھر صف کے اندر جو سارے ساتھی آئے سف کے اندر کسی ساتھی نے چھٹی نہیں کرنی صف کے حوالے سے ٹھیک ہے اور کوئی گھبرائے نہیں کوئی بھی نہ گھبرائے انشاءاللہ اس میں آئے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آخر الدعن الحمد رب العالمین